یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا کہا مجھ سے ابن وحب نے کہا مجھ سے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے کہا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6932